احرام کی حالت میں وضو کرنے میں یا کھجانے میں بال اگر گریں تو اس کا حکم کیا مثلا داڑھی کا خلال کر رہے تھے تو بال نکل گیا وضو کر رہے تھے تو بال نکل گیا ایک دو بال اگر جدا ہو جائیں تو اس میں تو یہ ہے کہ بھائی ایک مٹھی کھجور یا جو یہ دے دی جائے اگر زیادہ بال بدن سے جدا ہو جیسے بال لوگوں کے بال کمزور ہوتے مسا کریں تو پتہ لگا کہ دو چار دس بال ہاتھ میں آ گئے اگر دھوئیں دس بیس بال داڑھی میں سے نکل جائیں ان پر پھر ایک سطح ہے پورا سطح ہوگا سطح کی مقدار جو ہے وہی فطرے کی رقم سوا دو سیر آٹے کی قیمت جو ہے وہ کسی ایک کے حوالے کر دی جائے جیسے ہم نے عمرہ کیا تو بہت زیادہ مسائل میں الجھے گا مت عمرہ کرنے میں جب آپ نے کیا تو کبھی ایک آدھ بال داڑھی کا نکل گیا ایک آدھ سر کا بال نکل گیا تو آپ عمرہ کرنے کے بعد دو چار ریال سب کر دیں کسی غریب کو تو یہ سارا اس کی طرف سے ہو جائے گا ادا